ابن جریج نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں سعید بن مصعب نے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے مول پر مول نہ کرے اور کوئی نجش نہ کرے اور نہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بیچے یا مول لے صحیح بخاری نمبر دو ہزار ایک سو ساٹھ